ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي لل أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك ولا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے ہمارے پروردگار بے شک تو جسے دو زخم ڈال دے تو نے اسے واقع رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے اے ہمارے رب ہم تجھے بھولے ہوئے تھے سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے پروردگار اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے نوشتہ اعمال سے محف فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے اے ہمارے پروردگار اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا آمین